انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی ایک آدمی نے کہا تجھے جنت کی بشارت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو یا ایسی چیز کے ساتھ بخل سے کام لیا ہو جس کے خرچ کرنے سے اس کا کچھ نقصان نہ ہوتا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو سولہ یہ حدیث صحیح ہے